زمین پھٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عروج کی آخری منزل زوال کا آغاز ہوتی ہے دنیا میں ایک نا ختم ہونے والی جنگ شروع ہو چکی ہے اس جنگ کو روکنا تو اب ناممکن نظر آتا ہے قدرت اور فطرت زمین والوں سے ناراض ہو چکی ہے ہر شخص پکار پکار کر عذاب کو دعوت دے رہا ہے اوپر نیچے دائیں اور بائیں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں کفر شرک بدعات سود بے حیائی خیانت دھوکہ قتل و غارت نفس پرستی دنیا پرستی کیبل نیٹ موبائل اور نشے انسانوں کے دل گناہوں کے حرص سے ایسے بھرے ہیں کہ کسی کا دل ہی نہیں بھرتا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ اور پھر اس سے بھی آگے یا اللہ رحم فرما اب دنیا کو جنگ سے کون بچائے حرص اور لالچ کی آگ جنگ بن کر دنیا کو کھا رہی ہے سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام ہو یا کیمونزم سب کے پیچھے حرص ہے یا لالچ زمین والوں نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا تو اب زمین پھٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے پہلے تو کافروں میں سنتے تھے اب مسلمانوں میں بھی یہ واقعات عام ہو چکے ہیں کہ بھائی کے ہاتھ سے بہن کی اور باپ کے ہاتھ سے بیٹی کی عصمت محفوظ نہیں ہے ہاں اب زمین غفلت گناہ اور تباہی سے بھر چکی ہے ان حالات میں تو جنگ ہوتی ہے اور وہ بھی اندھی جنگ اس اندھی جنگ میں یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے پر جہاں بھی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں وہاں دونوں طرف کے حالات کافی خراب ہیں کسی کو بھی شریعت کی پرواہ نہیں بس غصہ ہے ضد اور انتقام ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی جنگ کا شکار ہو کر ماری جائے گی اور دور حاضر کی ٹیکنالوجی آپس میں ٹکرا کر دم توڑ دے گی اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یقیناً رجوع اللہ توبہ اور استغفار اور ایمان پر مبلی خالص شرع جہاد فی سبیل اللہ